حضرت ابو عیاش زراقی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان کے مقام پر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی ان دنوں مشرقین کے امیر خالد بن ولید تھے مشرقین نے کہا افسوس ہم نے انہیں غافل پایا تھا کاش ہم حملہ کر دیتے تو ظہر اور عصر کے درمیان نماز خوف کا حکم اترا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح عصر کی نماز پڑھائی کہ ہمارے دو گروہ بنا دیے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا اور دوسرا گروہ ان کی حفاظت کرتا تھا آپ آپ نے سب کے کے ساتھ ساتھ تکبیر کہی جو تھے اور جو ان کی حفاظت کرتے تھے پھر آپ نے رکوع فرمایا تو دونوں گروہوں نے رکوع کیا پھر آپ کے ساتھ والے گروہ نے سجدے کیے پھر ساتھ والے پیچھے ہٹائے اور دوسرے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سجدے مکمل کیے پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور سب کے ساتھ رکو کیا جو آپ کے ساتھ تھے تھے اور جو ان کی حفاظت کرتے پھر آپ نے اپنے ساتھ ساتھ والوں کے سجدے کیے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کی جگہ میں کھڑے ہو گئے اور دوسرے آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے سجدے پورے کیے پھر آپ نے سب کے ساتھ سلام پھیرا اس طرح ان میں سے ہر ایک کی اپنے امام کے ساتھ دو دو رکاتے ہو گئیں اور ایک دفعہ آپ نے بنو سلیم کے علاقے میں بھی نماز خوف پڑی تھی سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو اکاون